من يهد الله الله فلا فلا مضل له له ومن يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا گنا وآبينا ومرشدنا ومولانا أرسله بالحق بشيرا وكثيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت المرأة إمران إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل پتل إنك أنت السميع العليم فلما بضعتها قالت رب إني بضعتها أنثى والله أعلم بما بضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا وبلغنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد گو پلائی گرا جو قرآن کریم میں جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے انہیں ذکر کیا اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کا اس کے نمائندے براہ راست خدا ان کے عالم کا انتخاب کرتے ہیں کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے اپنی کوشش سے نہیں بنتا اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاکہ نقوت اڑا دیتے ہیں انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی میں منحصر ہے جس کو چاہے ایمان کی دولت سے بالا مال کرتے اور جس کو چاہے کافر سے بنا کر کے مارے اسی لیے علماء کرام نے تشریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ یہ ڈر ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کی سال میں آئے آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے کس صورت میں میری موت آئے گی نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے نہ معلوم درستی پڑھتے ہوئے موت آئے کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا چوری کرتے ہوئے سنا کرتے ہوئے مرے گا کسی کو کیا کرے اس لیے نہایت ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام برد ہوئے اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام سرخ و تخوار یہ پرہیز گاہی اور یہ پڑھاؤ تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے عورتیں نہیں کر سکتی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا کفا العالمین چار عورتوں کی تکلیف کرے عورتیں ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تکلیف کرو اس کی راہ پہ چلو مائی ہے حضرت مریم علیہ السلام اللہ میاں کو اس مائی پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو پینتیس جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا کس قدر متبرک ہوگی وہ مائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے پکارے اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لے قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم سے کم آج ڈھائی تین ہزار سال گزر گئے لیکن اندازہ لگاؤ ہر خطیب اپنے خطبے میں آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا نگ ریکھا پڑے گا عالم تلاوت کرے کو تلاوت کرے ابداس تلاوت کرے کتب تلاوت کرے کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا تین ہزار سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں فرمایا مریم علیہ السلام اسلام کی والدہ کا کا بے اولاد تھی اولاد نہیں ہوتی تھی اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی اور میرے پروردگار کو مجھے بچہ دے میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے اللہ میاں مجھے بچہ دے اور میرے مالک کی گھر میں جانو دیا کرے گا صفائی کیا کرے گا حفاظت کیا کرے گا میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی میں اپنی خدمت نہ لوں گی میں اپنے آپ پاس بٹھا کر کمائی کر کے طرح کر کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقف کر دوں گی حضرت مریم علیہ السلام کی بات میں پوری دنیا کی عورتوں کو مستورات کو خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو اچھی آرزو کرو اچھی حضرت کرو یہ تمنا مناسب نہیں میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی ڈی سی بناؤں گی گورنر بناؤں گی اور تیری تمنا تو یوں ہو گئی تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری پر کا ذریعہ نہ بن جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا نیک تربیت نہ دی اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی سینا چکلے میں کرتا ہے باپ کی قبر قبرستان میں چل رہی ہے عمرات عمران نے عمران کی گھر والی نے پہلے اللہ دلہ کی نظر مانی عمران اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا فضیلت دی ان کو تو آل عمران اللہ علیتم من بس واللہ سبھی علیم اللہ میاں تو والا ہے ہی جاننے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تو عمران والدہ مریم نے مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی ان انگی نظر تلک اے مریم کی اما تم کتنی پختہ ایمان والی ہو تم اللہ کی آپ کی نظر مان رہی ہو تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی کسی فقیر کا نام نہیں لیتی کسی کلندر کا نام نہیں لیتی اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے ہم ويجعلكم خلفاء الرج او لوگو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا تمہارے درد سے کوئی واقف نہیں تیرے دکھوں سے واقف نہیں ڈاکٹر میرے آئے گا تیرے لالچ کے مارے طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے تبیز گھنٹوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے فرمایا آئی لاؤں اللہ میرے دروازے پہ آ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا میرا بندہ میں تیرا محبوب تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں میرے سوا تیری عزت کا رکھ والا کوئی نہیں لاکھ جتن بتا بنا لاکھ کوشش کرا کر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ دلیل کر دیں گے اس قالت عمران تو انی نظر دہلک او میرے مولا او میرے پروردگار او دونوں جان کے پیدا کرنے والے اور انس کے مالک اور فرشتوں کے مالک اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک ربی نظر تلک او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی میں تو نظر مان بیٹھی ہوں میرا جبر کوئی نہیں میرا اکراہ کوئی نہیں میری زبردستی کوئی نہیں میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں میں آخر مخلوق تیری ہزار لکھو کا تیری مخلوق ربی انی نظر تلک ماں پی بتنی اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے جو امید دے ہوں بچہ دے گا میں نہ رکھوں گی میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا قبر میری یہاں روشن ہوگی نگر کما بھی محرا آزاد کر دوں گی میں اپنا کوئی دعوی نہ رکھوں گی میرا اس میں کوئی ہلا نہیں کوئی بہانہ نہیں اور میرے بابو میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں منی اور میرے مولا قبول فرما انت العلیم میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے اسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شہر ہے کوئی نہیں جانتا تو ہی علیم ہے تو ہی جاننے والا تو ہی سننے والا اور میرے بابود میں مجھ سے وعدہ کرتی ہوں اور تو دے گا ماں میں بنوں گی بچہ میرا ہوگا بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں جہاں رسول رہتے ہیں جہاں پر امروں کا ٹھکانا ہے میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی امبیا کرام کی جوتی جھاڑے گا بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا پتا چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قیامت میں آواز لگائیں گے او آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کر دینا آواز لگے گی آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا اب ان کو بلا کر کیا کرو گے فرمایا میں اپنے محبوب کی قول کو اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں ارشاد گرامی ہوگا آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے آئے میرے گھر کو چار چاند لگانے والے آواز لگے گی میدان اثر میں اللہ کی طرف کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا تو مریم علیہ السلام السلام کی والدہ کے دل میں اور میرے ماں کو بھی تو ٹانتا ہے میرا تو جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہو جب لڑکی پیدا ہوئی تو سچ سے دل رہ گیا جانتا میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تیرے گھر میں رہے گا عبادت کرے گا خدمت کرے گا یہ لڑکی کیا کرے گی فلم ربي تو بگا تو جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میری پروت یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اب آزادی او بات ہے پرانا عالم آلم بی میں خدا کی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا سزا کرو کل کروں گل مارتا ہے مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے میں نے تیری نظر مان لی میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے فرمایا ہم نے آمدن کسم جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں فرمایا او بات ہے مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وطب کر دیا اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی اور بات سنو خبردار جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں مریم میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے ہم نے نام رکھا اس کا بھائی گوری دورا ویکار نربی اے بات مریم یوں کہ مریم وہ این اوئی تا بیکا اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں تیاری ہو رہی ہے علیہ السلام کی عمران عمران عمران کی گھر والی اے مریم کی اما تم نے تو ہم سے بچی بچہ مانگا ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کرا تم تو عام آپ کو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اللہ تیری بنا کے دیتی آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں افسروں کی پناہ تراغ کرتے پھرتے ہیں جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اخیر ہے ان کی پناہ شام کو سوئے آدمی لکھا پتی صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج ان کی پناہ کیا کوئی کسی کو بخشے گا کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا اللہ میاں پر اپرماتے ایک مرتبہ کھلائے گا دو مرتبہ دے گا تیسری مرتبہ منہ بنائے گا اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ جتنا مانگے اتنا میرا دی جتنا مانگے اتنا ہی دوں گا اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد مجھے کبھی مار دے دیا کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا کبھی میرا مارنے آیا فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گزاؤ میرے دروازے پہ آؤ پیروں کا خدا میں انبیاء کرام کا خدا میں فقیروں کا خدا میں درویشوں کا خدا میں کلندروں کا خدا میں اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ میرے دروازے پہ آ جاؤ اللہ الا هو اللہ القیوم میں ہوں میرے دروازے پہ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو فتح ربو آپ قبول حسن نباتم حسن کریا والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی لڑکی کا کیا بنے گا یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا اب کے لڑکی یہاں رہنے سے لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی سال گئے کو پتا تھا اللہ میاں سے ویسا کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا سکریہ علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں جو آلو لگتے ہیں رشتے میں مائی بڑی علیہ السلام اندازہ لگاؤ وہ مائی وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور آٹک مند ہوگی جس کا پیغم فقط کا پیغمبر جس کا آلو لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں تعلیم دیں گے تو کالج کی تعلیم دیں گے تو اسکول کی قرآن کی دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا انسان بنتا حیرت بنتی آبرو بنتی عزت کا مقام بنتا ارے ہم نے اس کے قریب میں جانے اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی سکری علیہ السلام کو کپیل بنا دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سکری علیہ السلام السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر سے حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی بیت المقدس بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی پانچ سو سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں موسا علیہ السلام کی قبر وہاں ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں سفریہ علیہ السلام کی قبر وہاں یحیہ علیہ السلام کی قبر وہاں یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں یوسا علیہ السلام کی قبر وہاں پانچ سو سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ انبیاء کی قبریں حضرت علیہ صلاح السلام کا پالک فرما رہے ہیں بائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے بچپن گزر جوانی آ گئی سواب آیا جوانی گئی اکثر محراب میں جیسے یہ محراب ایسے محراب میں بیٹھی رہتی اللہ اللہ کرتی عبادت میں مشغول رہتی ہے اللہ کی ہم کو میں کرانا ریز رہتی مریم کی زبان ہوتی خدا کا نام ہوتا دن گزرتا رات گزرتی اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں سکری ملتا علیہ سکریل المحراب مائی مریم مسلح پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے سکری علیہ اوپر سے جا پہنچے کلا دخل بات سکریل میں میں پہنچے پیٹ کی چائے مائی مریم کے مسلح پہ بے موت میں پھل پڑے ہوئے ہیں وہ پھل منڈی میں نہیں بازار میں نہیں باغوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں پھل حضرت میں پہنچے پیٹ مائی مریم کے مسلے پہ بے موت میں پھل پڑے ہوئے وہ پھل منڈی میں نہیں بازار میں نہیں باغوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں تازہ پھل ہے جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے اللہ میاں جس کو چاہے میوا دے اور جس کو جتنا چاہے دے جما اللہ صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آٹھ آٹھ دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تو خدا مرد کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی کمزوری آ جائے گی آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے فرمایا ارے رہے بالو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا بدا آتا رہے گا جس کو چاہے یہی کھلا یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہے آپ رکھی نہیں حضرت مریم علیہ السلام کا مسلح بیت المقدس میں ہے وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے اللہ لطیف کی گن میں بہو کبھی کلا کتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ بہت کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کے مسلح پہ بے موت میں پل دیکھے زکری علیہ السلام نے قال یا مریم انا انگال اے مریم یہ بے موت میں پل تیرے پاس کہاں سے آ گئے بازاروں میں نہیں منڈیوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں باغوں میں نہیں اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے جواب دیتی ہے اور میرے خالو تقریر علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں مجھے باغوں پہاڑوں بازاروں کی کوئی خبر نہیں یہ طرف سے آتے ہیں جب وہ کسی کو دینے پہ آئے ان حساب جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا پھر باتوں بہاروں کا کیا سکری علیہ السلام اسلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی ایک سو بیس سال کی عمر ہے سکری علیہ السلام کی ایک سو بیس سال کی عمر ہے بیوی کی عمر چھیانوے سال ہے آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی سر ہلنے لگ گیا سفید بال ہو گئے بڑھے پر چار کا زکری علیہ اسلام نے فوراً سوچ لیا اور میرے پروردگار اگر میری کی مریم کو بے موسم میں پل مل سکتے ہیں وہ میری موسم گزر گئی میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی ہماری جوانی چلی گئی شباب ختم ہو گیا اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی منالی آباد وہیں پر کھڑے کھڑے سکری علیہ السلام نے اپنے مالک کی حضور میں چوری پھیلا دامن پھیلا دی مالک میرے پر انی باد العظم منی وستال ادو شیبا بل بھی ترب بھی اور میرے مالک اس میرے بال ہو گئے میری ہڈیوں میں کوتا نہیں جوانی نہیں شباب نہیں بیوی بھی ختم ہے میں بھی ختم ہوں لیکن میری قدرت باقی ہے وہیں پر کھڑے کھڑے جو بھی پھیلا دی سامن پھیلا دیا اللہ باپ کی حضور کیوں پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے نہیں وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مسلے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتی ربی ربی ہل کا در تن کوئی جیوا اور میرے مولا تیری قدرت کی قریبی کا صدقہ مانگتا ہوں میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانتا ہوں ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما رب حبلی کا تنگ کوئی جیوا کا کبھی تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو کون جانے میرے ارمانوں کو اسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں ایک سو بیس سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے نا ایک کھلونا عطا کرتے میں بھی گود میں بٹھا سکری شکریہ السلام تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو مال کا مالک بنانے کے لیے مکان کا مالک بنانے کے لیے کاروبار کا مالک بنانے کے لیے فرمایا نہیں نہیں وہی سکان تمراتی آر بہبلی مل تم کبلی گئی یری تم یری تم آلیا کلو اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا جو برسا ملا انبیاء سے میرے اس علم کا پارش بن جائے آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے یا اللہ بچہ آتا فرما میری قبر کا وارث بنتا ہے میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے دو آنسو بہا دے ارے آنسو اس کا نکلے گا قبر میری کھنڈو جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں سب ایسے کڑک ماحول کی تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ سکری علیہ ضرورت السلام نے اللہ میاں سے مانگ لی اللہ میاں نے آواز دے دی اور میرے پیغمبر سکری کریا ان بچی بلا آ میرے پیغمبر اے میرے نبی اے سکری لو مبارک ہو تمہیں آیا ایک بچہ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا جوانی میں نہ دیا شباب کے وقت نہ دیا سو سال میں اولاد نہ ملی جب دینے سے آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کیا فرمایا زکریہ میں دے رہا ہوں اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں فرمایا لم سمیا اس نام کام سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہم نے تجھے لڑکا دے تجھے ملے گا ایک بچہ قرآن کریم میں ہے علیہ السلاط السلام نے جب بیوی بی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا تو منہ کے یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی اب اب تک کیا ہوگا ہڈیاں میری کھل گئی حالات میرے غلط ہو گئے ساری زندگی میری گزر چکی سباب میرا ختم ہو گیا اب مجھے بچہ ملے فرمایا ہاں اب ملے گا میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی وہ میری طرف سے ملتی ہے کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان سے قوت سے بہادر سے طاقت کی اولاد پیدا فرمایا میں دیتا اب انسان کا یہ فکری امر ہے جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرنا شکریہ علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا اور میرے محبوب کب ہوگا کب ملے گا پہلے کچھ تھا ہی نہیں تھا جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا اب آواز دیسی عرض کر دیا میرے محبوب کب کوئی نشانی تو بتا سردی ہوگی گرمی ہوگی دن کون سا ہوگا مہینہ کون سا ہوگا انسان ہے رب جلی میرے بابو مجھے کوئی نشانی بتا آل آیا تو گلا تو کلی منا کا بسامیت اللہ رمضا اور میرے پیغمبر ایسے دن کچھ گے تین دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گنگی ہو جائے گی بول نہ سکو گے اللہ رمضا اشاروں سے باتیں کرو گے تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ یہ نہیں فرمایا گائیوں سے ملازہ کرا لینا بیوی بی کا لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا مشن اسپتال میں داخل کر دینا یہ بھی آیا کہ وہ بتائیں گی اندازے سے بتائیں گی دیکھ لینا فرمایا اے گیا جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں قدرتی بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی تین دن تک من اللہ رمضان تم اشارے سے باتیں کرو چنات السلام پیدا ہو گئے اب اہ دل کی پوا اور میرے علیہ السلام کی بیٹے السلام اور فرمایا اے سکری تمہاری تمنا پوری کر دوں گا تیرے دل کی آر پوری کر دوں گا تیرے بیٹے کو تیرے پاس پیغمبر بناؤں گا تاجے نبوت تھوڑا بہت میری عطا ہوگی بندہ جنتا ہوں سکری علیہ علیہ اسلام کو اللہ میاں نے آباد دے دی انا نبصر و کبھی غلام یا ہم نے یا علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا اللہ میاں نے آباد دی بتایا پیغم کر سی اللہ نے کیا پھر موسم سب دیکھتا تقریبا اسلام کو تو خدا کی دردار کو سو سال گزر کے قرآن پڑھتے پڑھتے آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی لیے کرنا تو اللہ یا نہیں ہوتا سبھی کہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے تو اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا فلاں چیز چڑھائی کون بچہ پیدا ہو گیا اللہ میا جوش میں آپ کو ظالم سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی اہل بیت کو اولاد میں نے دی خطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں مجھے دینے والا کی اور بن گیا منگا کا کبھی رہوں سب بل بلا بلی بک سکری علیہ السلام اسلام کے بعد پھر لے آئے ان قول دل مریا قول دل ملا اکتیا مریم اے مریم اکڑنا نہیں کبھی تو بے موسم پھلوں پہ اکڑ کے بیٹھ جائے میں بڑی آگدہ ہوں میں بڑی ولییا ہوں میں بہت بڑی متقی اور پرہیز کارا ہوں بڑی پارسا ہوں پر میں بڑی قال دل ملا اکتیا مریم ری واقع اے مریم ہم نے تجھے چھانٹ لیا تیرا انتخاب کر لیا تجھے عورتوں کو کہا ہم نے سرکار بنا دیا لیکن یا مریم ربی تی ری وی مرا کی اے مریم تیرا دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو بس جد ہی کرتی کرتی جاؤ مار لاسین تو رکو کرتی جا رکو کرنے والوں کے ساتھ جہاں سے ان عقائد کی تردید ہوگی بعض عورتیں بن کے بیٹھ جاتی یہ کون ہے پاک مائی ہے نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا تلاوت نہیں کرنی اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا ایسے ہی رکھی سوکھی پاپ مائی بن کر بیٹھ گئی اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا یا مریم گلوتی مریم نے بھی میری زبان اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکو کیے مسلح نہ چھوڑا ساری کی جہاں سے پتا چلا کوئی ولی کوئی قطب کوئی اقدام کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں ایک ہماری ماری گئی عقل کا دیوان نکل گیا جتنا کوئی ننگا پھرے خود نہیں بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھو سیدنا حسین کا طریقہ کار دیکھو علی متدار رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار دیکھو اور فاطمت الطارہ جو اپنے سر کا بال دکھانا بھی کسی کو پسند نہیں کرتا اور یہاں پہ آواز آئی اے مریم رکو کرتی جا سجدہ کرتی جا اور اس کے بعد فرمایا اے مریم میں تجھے اپنی نشانی بنانا تیری ذات میری نشانی بن جائے اور ایسا بنایا ایسی عبادت کی توفیق دی ریاضت ہے محنت ہے جب جوہد ہے کوشش ہے قرب خدا بنتی ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کبھی دنیا میں عورتیں یہ نہ کہیں کہ جی عورتوں کے پیچھے تو ستر الا بلا لگی ہوئی ہیں یہ تو ولی بنی نہیں سکتی یہ تو اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتی نہیں اللہ میاں نے فرما دیا کہ جس کو میں توفیق دوں وہ کر گزرتی یہ تو بہت پرانی بات ہے یہ قریب کے زمانے میں مولانا محمد الیاس الیا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا مشن چلایا ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی واقعہ روزانہ کا ایک پورا قرآن اور چار دس سپارے اوپر پڑا کرتی چالیس پاروں کی تلاوت روز مرنا کی ہم مرد کیا تلاوت کریں گے آٹھویں دن جمعہ آتا ہے بعد لوگ اچھا میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے نکلتا ہے الحمدللہ للہ میرا ادا ہو گیا ادا نہیں ہوا بلکہ سر سے اتر گیا آٹھ دن کاروبار آٹھ دن محنت آٹھ دن کمائی نوکری ملازمت ارے آٹھ دن میں دو گھنٹے بھی اللہ کے نام کے ہم سے نہیں نکل سکتے جس نبی کی سفاعت کے لیے مارا مارا پھرے گا حضور نے فرمایا جمعے کا دن جمعے کے دن میرا حق ہے تم پہ کہ تم مجھ پہ کے پاس میرا حق ہے حضور نے رات کو ویسے فرصت نہیں ہے جمعے کے دن ویسے نہانا دھونا اتنا لمبا کام کاج ہے اس میں فرصت نہیں ہے کیا منہ لے کر حضور کے دربار میں ہم جائیں گے ایسے ایسے لوگ بھی تو تھے ایک بادشاہ وقت نے وہ ہر جمع رات کی رات کو ایک ہزار مرتبہ گرو شریف جب تک پورا نہ کر لیتا کبھی نیند نہیں کرتا آپ بادشاہ آج کل تو معمولی قسم کے ملازموں کو توفیق نہیں ہے وہ بادشاہ ایک جمعے کی رات کو کچھ کام پڑ گیا کچھ کام پڑ گیا تو سات سو مرتبہ گرو کے پاس پڑھا تین سو مرتبہ رہ گئے صبح کے وقت خواب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیارت ہوئی حضور نے فرمایا سلطان نور الدین آج تین سو مرتبہ گرو کے ساتھ میرے پاس کیوں پہنچا کب کیوں پہنچا کب کیوں آیا یعنی میرا آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ادھر درود شریف زبان سے نکلتا ہے ادھر فرشتے خوشبودار رومال میں لپیٹ کر کے خدرا پہ پہنچا دیتے ہیں سکھ کے آج محبت والے بنے پھرتے ہیں تو ہی نہیں خلوت میں خلوت میں الرجی میں بیٹھ کر ارے جو یاد کرتے ہیں وہ تو یوں کیا کرتے ہیں اس وقت ہے جنہوں کا عشق شادی تم ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں جنہوں کا عشق شادی تم ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مہرے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جو کسی کے نام کی لذتیں اٹھانا سیکھ جائے اور پھر آتا ہے عالم کا کرنا اس میں اتنا لطف ہے اتنا قید ہے اتنا ضرور ہے اتنی لذت ہے خدا دبا ہے ادھر تو درود پاس پڑتا ہے ادھر عرش عظیم میں تیرے تبکیے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں انقلاب ہے اللہ بھی ہماری مریم کے واقعات میں سنا کر یہ بتا رہا ہے کہ نظر مانو تو میری نیاز کرو تو میری یہ رواج بڑھ گیا جو بھی مانگنے آئے گا نظر اللہ میں آتے حسین سارا رضی اللہ تعالیٰ نے نیاز کی خدا کی ہر وقت رواج بن گیا حسین بھی نبی بھی ولی بھی میں بھی تم بھی ہم سب اس کے دروازے کے بہت وہ کسی کا محتاج ہے اس لیے ہمیں اپنے عقائد درست درستگی چاہیے اور نمازوں کی پابندی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جس ہفتے میں تو بے نمازی بنا پھر کوئی برباد ساری عمر کی پڑی اس لیے نمازوں کی پابندی اسے طرف جانو اسے آپ ملازمین کا حکم جانو یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں اللہ پاک سب مسلمانوں کو سچا مسلمان کو کا دن بنائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اور عورتوں کو مائی مشین کا خاطم بنائے کا الحمد اللہ حجاز کے رکشن آفتاب اے خوبریں اجاز کے کا خطاب نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں